اور یاد کرو آد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احکاف میں ڈرایا اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے